کچھوا اور گدھ ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک تالاب تھا جس میں ایک کچھوا رہتا تھا اسے اڑنے کا بہت شوق تھا وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ میں فلک پر کیسے اڑوں وہ جنگل اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں طرح طرح کے پرندے فلک پر اڑتے نظر آتے تھے وہ اڑتے جب انہیں پیاس لگتی تو آ کر تالاب سے پانی پیتے اور کچھوا تالاب سے یہ سب دیکھتا رہتا انہیں پرندوں کو دیکھ دیکھ کر کچھوا بھی ہمیشہ اڑنے کے خواب دیکھتا تھا دیکھو تو وہ پرندے فلک پر اڑتے ہوئے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں انہیں کتنا لطف آتا ہوگا نا اوپر سے پوری دنیا کو دیکھنے میں وہاں بادل ہیں جب ان کا جی چاہتا ہوگا وہ بادل سے کھیلتے ہوں گے کاش میں بھی اڑ سکتا کچھوا بے چین ہو اٹھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اڑے تو کیسے اڑے روز بروز اس کی یہ خواہش بڑھتی ہی جا رہی تھی اسے ایک ترکیب سوچی اور وہ گدھ سے اس بارے میں بات کرنے گیا جو کہ وہیں پاس ہی میں ایک درخت پر بیٹھا تھا گدھ بھائی گدھ بھائی ارے کچھوے تم یہاں بولو کیا ماجرا ہے آج تالاب سے باہر آنے کا تمہارا جی کیسے چاہا گیت بھائی پورے جنگل میں ایک آپ ہی تو ہیں جو سب سے طاقتور ہیں اور سب سے لمبی اڑان بھرتے ہیں ہاں بات تو واجب ہے پر کیا بات ہے کچھوے اتنی چاپلوسی کیوں کر رہے ہو اڑنے میں تمہیں کیا دلچسپی ہے تمہیں کون سا آم توڑوانا ہے مجھ سے گیتھ بھائی میری ایک خواہش ہے اور وہ صرف آپ ہی پوری کر سکتے ہیں اچھا تو بتاؤ مجھے کچھوے میں پوری کوشش کروں گا تمہاری خواہش پوری کرنے کی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی فلک پر اڑوں پرندوں کی طرح اوپر سے پوری دنیا دیکھوں پر یہ کیسے ممکن ہے اڑنے کے لیے تو پروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تمہارے پاس ندارد ہے اسی مقصد سے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے اپنے پنجوں میں پھنسا کر اوپر لے جا کر فلک پر چھوڑ دینا اس طرح میں اڑ سکوں گا اور وہ خوبصورت نظارہ دیکھ سکوں گا دیکھو اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا بس جیسا میں کہتا ہوں آپ ویسا ہی کیجیے برائے مہربانی ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی کچھوے کی خواہش کے مطابق اپنے پنجوں میں پھنسایا اور سب کچھ کتنا خوبصورت دکھتا ہے بادل بھی ہمارے کتنے قریب ہیں آپ بس تھوڑا اور اوپر لے جا کر اپنی پکڑ ڈھیلی کر دینا تو میں اڑنے لگوں گا کچھوے دیکھو میں تمہیں پھر سے طاقت کر رہا ہوں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تم نہیں اڑ سکتے آپ بس اپنی پکڑ ڈھیلی کیجیے اور دیکھیے میں کیسے اڑتا ہوں فکر مت کچھ نہیں ہوگا گدھ کے سمجھانے پر بھی کچھوا نہیں مانا تو تھوڑی دور اوپر جا کر گدھ نے اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی اور کچھوا نیچے گرنے لگا ارے واہ اب تو میں بھی اڑ رہا ہوں لفت آ گیا ارے ارے یہ کیا میں اڑ نہیں رہا میں تو گر رہا ہوں گد بھائی بچاؤ مجھے پکڑو نہیں تو میں گر جاؤں گا اڑنے کی چاہ میں کچھوا اوپر تو پہنچ گیا پر بنا پروں کے اڑتا کیسے اور دھڑام سے آ کر نیچے گرا ہاں۔ یہ میں نے کیا کیا کتنا احمق ہوں میں بھی گد بھائی نے مجھے کتنا سمجھایا تھا پر میں نے ان کی ایک نہ سنی یہ تو شکر ہے کہ اپنی اس کھول کی وجہ سے میں بچ گیا نہیں تو آج میرا کام ہی تمام ہو جاتا اس طرح کچھوے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ زد میں آ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے آگے سے اس نے ایسی غلطی کبھی نہیں کی اور وہ تالاب میں ہی خوشی خوشی رہنے لگا تو دیکھا بچوں کا کیا حال ہوا تو اس کا مطلب ہمیں کبھی خواب نہیں دیکھنے چاہیے ایسا کس نے کہا خواب ضرور دیکھیں پر انہیں پورا کرنے کی خواہش میں احمق مت بنو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کر ہی نہیں سکتے دوسروں کے کرتے دیکھ اسے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو اللہ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ خاص عطا کیا ہے اس لیے ہمارے پاس جو بھی ہے ہمیں اسی میں مطمئن رہنا چاہیے